آزمائش آتی رہتی ہے کلمہ پڑھنے والا ہو کافر یہودی ہندو مشرق ہو یہ ہمارا مسلمان بھائیو ہر ایک کے اوپر آزمائش آتی ہے آزمائش انسان کے زندگی کا ایک جز ہے اور آزمائش بھی مختلف قسم کی آتی ہے جان میں مالیں کاروبار میں باغات اور فصلوں کی پیداوار میں ہر اعتبار سے اللہ تعالی <clears throat> ہر اعتبار سے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے آزمائش میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے آج اسی پر گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آیت میں نے تلاوت کیا ہے اسی میں اللہ اس میں اللہ نے یہی بیان سنبھایا ولا نب الو نم بشی ان من الخوفی ووڑ اموال اے مسلمانوں تو ضرور ضرور آزمائیں گے ہم ولاب ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے کبھی دشمن خوف ہوگا کبھی بیماری کا خوف ہوگا ورب مال میں اولاد میں کبھی اولاد کو وفات دے کر کے کبھی موت مسلط کر کے ون اپر ابال سے وقت اور کبھی چلتا ہوا کاروبار گاؤن ہو جائے گا کہ روزی روٹی کے راستے جو آپ کے تھے وہ بند ہو جائیں گے کچھ دن کے لیے اور اسی طرح سے آپ کی فصلیں ہیں آپ کے باغات ہیں آپ کرائے آمدنی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کمی واقع کر دے گا یہ طرح طرح کی آزمائش بلکہ آزما دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں انا کا فرق انسان من نطفت ان امشاد ان نب تلی فجا ہم نے انسان کو دو ملے ہوئے نطفوں سے اور قطروں سے پیدا کیا کس لیے پیدا کیا نب تلی تاکہ انسان کو ہم آزمائیں انسان کا امتحان ہے آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے تبارک لبی بے عدیل ملک وہ شعین قدیر الرق المل حیات والحیات بلو یہ موت اور حیات اللہ نے پیدا کیا ہے آپ کو زندگی دی زندگی کے بعد موت دے گا مقصد کیا ہے لیا بلو احسن امرا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ تم میں کون انسان ہے جو اچھے اعمال کیا کرتا ہے بلائیں آپ نے طرح طرح کی آزمائش اور اطلاع آئے گی ان میں مومن کو کیا کرنا چاہیے ہم ہاں انہیں ویسد باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں سب سے پہلی تو میرے بھائیو یہ ہے جب بھی آپ کے اوپر یا ہمارے اوپر جب بھی کسی قوم پر کسی فرد پر کسی گروہ پر کسی گھر اور خاندان پر کوئی بلائی آفتیں اللہ تعالی کے جانب سے کچھ آدمائشیں آئے تو سب سے پہلا فریدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے ہمیشہ یاد رکھنا اور آج ہم مسلمان یہی نہیں کرتے آپ کوئی بلا کوئی مصیبت کوئی آفت کوئی تکلیف ملکی اعتبار سے علاقائی اعتبار سے ذاتی یا شخصی ہو جب بھی کوئی بلا آفت اور مصیبت آئے سب سے پہلے اپنے اعمال محاسبہ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی آج ہم ہمارے اوپر کوئی بلا کوئی آفت آتی ہے تو آج ہم غیر قوم کو پہلے ڈال دیتے ہیں کسی مخالف ملک پر ڈال دیتے ہیں کسی مخالف گروہ اور جماعت کا ساتھ ٹھہرا دیتے ہیں میرے بھائی سوال یہ کہ اس ظالم قوم کو کس نے آپ کے اوپر چڑھائی کرنے کی توفیق دیا اللہ رب العالمین نے دیا اس لیے سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ ہونا چاہیے کیوں اللہب العالمین ساتھ لماتے ہیں کہ جب قوم کو علی قدال بابین بال ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی صورت انعام کی آئے تھے جب ظال کوئی قوم ظلم کرنے لگتی ہے یعنی نافرمانی کرنے لگتی ہے کفر میں شرک میں بدعات میں حرام کاریوں میں برائیوں میں اللہ اس کے رسول کے آفرمانی ہاں مبتلا ہو جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر کسی ظالم قوم کو مسلط کرتے ہیں اپنا محاسبہ کرو ہمارے گفتار کیا ہیں ہمارے اپنے کردار کیا رہے گی ایک مومن کے کسان ہمارے اندر پائی رہی ہے ایک مومن کا مقام مرتبہ ہم نے حاصل کیا ہے یا کہ ویسے نام نہاد مسلمان اس لیے کہ مسلمان میں پیدا ہوئے ہیں اپنے اعمال کا محاسبہ ہو علیہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں مصیبت اے مسلمان یاد رکھو تمہارے اوپر اتنا درجے کی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو فب کا سبق یہ مصیبت اس لیے آئی ہے کہ تم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے محاسبہ کرو جمعے کا دن ہے جمعے کا دن ہے ایک مرد مومن ایک مرد مومن جو ہر جمعے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب لیتا ہے نبی رہے سب شامر نماتے ہیں جو انسان اول وقت نہا کر کے غسل کر کے پیر چل کر کے اللہ کے گھر میں جمعے کے دن آ گیا جو پہلی ساتھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹی قربانی کرنے کا ثواب دیتے ہیں بڑے خوش ہے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں ورنہ ہمارے یہاں ڈے کا چکر ہے mother day father day birthday پتا نہیں جانور ڈے کتے ڈے بڑے اسی میں سونے والا دیہ کون سا ہے جمعے کا دن ہے میرے بھائیوں اگر صبح وہ آ جاؤ نہا کر کے دھل کر کے اول وقت اگر جمعے کے دن مسجد میں آ جاؤ ایک قربانی اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا ہاں؟ بڑی پابندی سے آتی تھی ایک دن بیچارے اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کے لیے نہائے دھلے ناشتہ کے اور جمعے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں راستے میں ٹھوڑ لگ گئی اور ان کے جوتا, ان کا جوتا ٹوٹ گیا سوچنے لگے میں بہت ٹائم ہے ایسا کر رہے ہیں چلو جوتے کو موچی بیٹھا ہوا ہے سلا لیتے ہیں اس کے بعد مسجد میں آئیں گے کہ وہاں ان سے پہلے دو چار آدمی اور تھے محاسبہ ہمارے اسلاف کیسے کرتے تھے ادا درجے کی مصیبت جو آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کی بنا پر آتی ہے اس لیے سب سے پہلے اپنا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے ایک مصیبت آئی فوراً ہم نے کیا غلطی کی ہے فوری طور تو مثال دیتا ہوں اتنی بڑی مسجد کے اندر اگر ایک بلب نہیں جل رہا ہے تو آدمی بلب کو توڑنے کے بجائے اور الیکٹریسٹی کو شکایت کرنے کے بجائے پہلے دیکھتا ہے اس تو نہیں اڑا ہے کہیں بٹن تو نہیں خراب ہو گیا ہے کہیں داخل میں وائر تو نہیں خراب ہو گیا ہے پہلے انسان اپنے کا حساب کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اپنا ملک پار ساتھ سمندر پار پھر چلے جاتے ہیں اپنا محاسبہ پہلے ہونا چاہیے مرد مومن کیسے محاسبہ کرتا ہے بہرحال وہاں لائن لگی ہوئی تھی اس سے پہلے بھی چند لوگ تھے جوتا سلانے میں کافی ٹائم لگ گیا آئے تو صرف مرغی کی قربان ملی ان کو کیوں آنے پہلے ساتھ میں جو آیا اونٹ کی قربانی دوسری ساتھ میں جو آیا بیل گائے کی قربانی تیسری ساتھ میں جو آیا بکرے کی قربانی چوتھی میں جو آیا دمبے کی قربانی پانچویں میں جو آیا مرغ کی قربانی اور آخر میں آیا تو انڈے کی قربانی اور اگر اطیم نیم پر بڑھا گیا اور اذان شروع ہو گئی تو فرشتوں نے فرشتوں نے اپنا ریکارڈ اور دیمان لپیٹا اور خطبے کے لیے آ گئے اذان کے بعد جو آیا اس کا نام مخصوص لوگوں میں نہیں ہوا کرتا وہ بیچارے اونٹ کی قربانی دائیں ہو گئی گ کی قربانی گئی بکرے کی قربانی گئی دمبے کی قربانی گئی آخر میں آئے وہ مرد مومن نہ موچی کو کہتا ہے نہ اپنے جوتے کو بڑا ہو کے محاسبہ کرتا ہے آج میں نے کوئی گناہ کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قربان اونٹ کی قربانی کا سباب ہم سے چھین لیا انسان اپنا محاسبہ کرے ہمیشہ اپنا محاسبہ کرو اسی لیے نبی ریت فرماتے اے عائشہ یاد رکھنا عائشہ یاد رکھنا اگر تم چل رہی ہو اور تمہارے کپڑے تمہارا کپڑا تمہارا دوپٹہ کی کانٹے میں پھنس گیا اور کسی لکڑی میں پھنس گیا اور تمہارے دوپٹے دو دھاگے نکل گئے تو فوراً اپنا محاسبہ کرنا اس سے پہلے ان سے پھٹی ہوئی ہے اللہ نئی داوت ہوں مصیبت کالو انہ انہ راج مومنو اپنا پہلا محاسبہ کرو نمبر دو جب بھی ہمارے اوپر کوئی آفت اور مصیبت آ جائے تو دوسرے نمبر پر اس کو اللہ تعالی کا فیصلہ سمجھیں یہ مصیبت آئی ہمارے گناہ کی وجہ سے آئی لیکن آئی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے آئی اسی لیے رب العالمین ساتھ رہتے ہیں کل نہیں سیمنا اللہ ما مولانا تب اللہ فليتوكل المؤمنون اے ہمارے نبی آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ اے لوگ نہیں اسی بنا اللہ ماں کا اے دنیا کے دشمنوں اور اے ہمارے حاصل اور دنیا میں ہمارے پیے پڑنے والوں یاد رکھو ہمیں اتنا ہمیں اتنی ہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے پیدا ہونے کے پہلے پہلے ہمارے نصیب میں جتنی مصیبت لکھ دیا ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا واقعات کریں جلاد ان کے پاور کوئے مار دے اور ان کو بیٹھا کر کے ہاتھ پیر باندھ کر کے دور سے ایسے درے مارے جاتے کہ دیکھنے والا کہتا اللہ کی قسم جو دورا امام احمد بن حنبل کے پیٹ پر مارا جاتا تھا اگر دنیا کے بڑے ہاتھی پر مار دیا جائے تو ہاتھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن احمد بن حنبل اس رے کو برداشت کرتے اور جب درنا پڑتا تو اپنی نگاہ اٹھاتے اس ظالم بادشاہ اور اس ظالم چلنا کی طرف اے تعلیم یاد رکھ لو میرے پیٹ پر اللہ کی قسم اتنے ہی کوڑے تم مار سکو گے جتنا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے لئی سورت التوبہ کی آئے پڑھتے لئی مولا ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو ہمارے رب نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات ہی پر ہمیشہ توکل اور بھروسہ کریں اس لیے نبی علیہ السلام شاہ سماتے ہیں اے عبداللہ یاد رکھو وانم وانم ان وانم لو ان الانس والجن لو استماعت اے عبداللہ یاد رہو اگر دنیا اور کائنات کی ساری مخلوقات اور دنیا کے سارے انسان و جنات مل کر کے تمہیں کچھ تکلیف دینا چاہیں تو وہی تکلیف دے سکیں گے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے اور یاد رکھو اور دنیا کے سارے لوگ مل کر کے اگر تمہیں کچھ کچھ نوازنا چاہیں اور تمہارے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کو بھی چاہیں تو نہیں تمہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اس لیے میرے بھائی اگر کبھی مصیبت آئے آزمائش آئے بلائیں آئیں پریشانیاں آئیں دوسرا جو دوسری ذمہ داری ہماری ہے کہ فوری طور پر اس کو کہیں یہ اللہ العالمین کے جانب سے ہے یہ دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ما اللہ سے رحمہ انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ کھول دے کائنات کے سارے لوگ مل کر کے بند نہیں کر سکتے اور جس کے لیے دروازہ بند کر دے کائنات کے سارے لوگ مل کر اس دروازے کو کھول نہیں سکتے یہ اللہ رب اللہ کا وعدہ ہے تو ہمیشہ ہمارے جان پر ہماری ذات پر ہمارے کاروبار پر ہماری اولاد پر ہمارے ملک پر ذاتی ہو یا عمومی ہو ہمیشہ میرے بھائی ہو آئی ہوئی مصیبت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مچنا چاہیے تیسری چیز جو بہت ہی ضروری ہے اوپر واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے چیخنا چلانا نہیں چاہیے شور نہیں کرنا چاہیے باتم نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس موقع پر کا ردا کا اظہار کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے بڑے میں فیصلہ کیا اس مصیبت کا ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش ہیں اللہ اکبر حضرت ایوب علیہ السلام کو جانتے ہیں کم سے کم اٹھارہ سال ان کو اللہ تعالیٰ نے آدمایا آپ شاہ سماتے ہیں فطرت کمی بوبل بعید سارے رشتے دار ان کا بائکا کر دیے گاؤں کے لوگوں نے حضرت یوب علیہ رہی کی بیماری کو دیکھ کر کے گھر والوں سے کہا کہیں ایسا نہ ہو اس کی بیماری تمام لوگوں پر جائے اس کو گاؤں کے باہر لے آؤ اللہ کا نبی ہو اللہ کا پیغمبر ہو وہ بھی جلیل القدر نہیں اور رسول اللہ تعالی کی آزمائش آئی تو سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا چار پائی اٹھائی اور دور گاؤں کے ایک جنگل میں باغ میں لے جا کر کے لیا سات سال گزارے ان کی بیوی کہتی ہے بیوی کہتی ہے حضرت اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو ٹال دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اے حصہ کرنے کی تو فکر ایوب فرمائے السلام کیا کہتے ہیں اللہ کے بندی صدر سال اللہ نے صحت دیا تھا اور سات سال بیماری دیا تو ہمیں تو کم سے کم اتنا صبر کرنا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت دے رکھی تھی اتنا کہنا تھا بی خاموش گئی آخرکار اٹھارہ سال کے بعد اللہ رب العالمین نے دیا اور قرآن پاک کی آیت نازل کی العبد انہو دل اے قیامت تک آنے والے دیکھو والے مسلمانوں دیکھو ہمارے نبی ایوب کو دیکھو کتنا پیارا بندہ تھا ہم نے اتنی سکا دمائی اس میں آنا لیکن ہمیشہ ہماری رجوع کرتا رہا رب ربر ہم اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی کر دے وہ انت ارحم آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کیا لمحے بھرم ہے اللہ رب العالمین کو شفا دے دیا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی مصیبت کو اور بنا کو رضا قبول کرنا چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اللہ اکبر صحیح بخاری اور مسلم نبی رماتے ہیں اللہ تعالیٰ ملک المور حکمتا ہے فنادمی کا اکلوتا بیٹا ہے اکلوتی اولاد ہے جاؤ اس کی روح قبض کر کے لاؤ ملک الموت کو حکم ہے آئے ماں کھڑی ہے گود میں لیے ہوئے آنسو بہا رہی ہے باپ دعا کر رہا ہے طرح طرح کے ڈاکٹروں کے پاس لے کے جا رہا ہے اللہ میرے بیٹے کو شفا دی ملک الموت پہنچے ماں باپ کے سامنے اس کی روح کو قبضہ کر لیا اب ذرا سوچو ماں پر کیا گزرے باپ پر کیا گزری لیکن دونوں نے کہا جا دونوں نے کہا اینا للہ الیہ راجعون یہ ہمیں پڑھنا چاہیے ملک الموت واپس گئے روح لے کر کے اما تڑپتی رہ گئی باپ بے قرار ہے لیکن کہتا ہے اللہ تارا کا فیصلہ ہے کو کو لیا ہے ہے بھی جانا میں اولاد کا مالک میں نہیں ہوں میری اولاد کا مالک بھی ہمارا رب ہے ایسے جملہ استعمال کیا لے کے پہنچے جی، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہاں تم نے روح قبضہ کر لیا اللہ تعالیٰ تیرا حکم تھا اچھا ماں نے کیا کہا اور میرے بندے باپ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ بے تیری بندی بچے کے ماں بچے کی ماں اور تیرا بندہ بچے کا باپ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور اپنے زبان سے کہا انا انا للہ و الیہ راجعون اللہ فرماتے ہیں ہاں للہ پڑھا اور انہوں نے ہم کو یاد کیا اس موقع پر فرشتے کہتے بلا یا ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت ابنو رہو فی الجنہ اسی وقت فرشتوں جنت میں اس ماں باپ کے لیے ایک الا درجے کا محل تیار کر دو اور اس پر بورڈ لگا دو ہاں یہ بیت الحمد ہے یہ گھر لیے ماں باپ کو رہا ہے کہ اولاد کی حکم کرنے پر انہوں نے رضا کا مظاہرہ کیا اور اللہ و ہے تو میرے بھائیو ہمیشہ رضا کا اور اللہ رب العالمین سے کے فیصلے پر کو قبول کرنے اور راضی رہنے کا اظہار کیا جائے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق رسی فرمائے اکول اللہ کل بول رہی الحمد للہ وقفا وسلام عباد الدین صفا امآباد نمبر چار ہمیں کرنا ہے میرے بھائیوں بڑے فسار کے ساتھ نمبر چار ہمارے اوپر کوئی آزمائش کوئی بنا کوئی آفت آ جائے تو اسے اللہ تعالی کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کو قبول کریں راضی رہیں اور اس پر صبر سے کام لیں کیا کریں صبر سے صبر سے کام لیں وہ بشری اے ہمارے نبی مصیبت میں آپ گھرے ہوئے لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دیں اور خوشخبری کیا اللہ اکبر اگر آپ صبر سے کام لیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھیں اور صبر کریں اس صبر کا اتنا اونچا مقام ہے سلو سلو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا وعدہ کھول دیتے ہیں الاحم سروات سروات سلوات اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا رحم اور اپنی برکتوں کا اللہ رب العالمی دروازہ کھول دیتے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے وہ زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے ہیں وہ الای کہ یہی ہمارے بندے ہیں جو ہے جن کو میں نے دے رکھا ہے کا اعلان ہو جایا کرتا ہے نبی بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بڑی سی مجلس تھی ان کے ساتھ ایک صاحب ایک صاحب اور بیٹھے تھے تھی ایک بڑھی عورت کمر جھکی ہوئی مدینے کی کالی کلوٹی بد شکل عورت راستہ پکڑ کے گزر رہی ہے انہوں نے کہا یا فلان الیکا اللہ اری کا اہل کیا مجھے ایک جنتی عورت دکھاؤں کہ جنتی عورت کون ہے ہم لوگوں نے کہا ضرور دکھائیں دنیا میں جنتی عورت مل جائے ہم لوگ سمجھ رہے تھے واقعی کوئی جنتی عورت ہی ہوگی کہا یہ دیکھو کالی مدینے کی سب سے کالی عورت سب سے کمزور یہ عورت جو گزر رہی ہے یہی کالی کلوچی عورت جو ہے یہ جنتی عورت ہے ہم نے کہا وہ کیسے جنتی ہے بڑی پیاری بات بتائی کہا نبی شام کے پاس روتی آئی اور یا رسول اللہ مجھے مرغی کی بیماری ہے آپ ذرا دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے دے اللہ اکبر ہے یہ صبر ہے میرے بھائیوں اور یہ کام مقبہ ہے یا رسول اللہ نہیں آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے نبی شام نے شرمایا اگر تم چاہ چاہو ان شیت تو اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے شفا کی دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے اور اگر تم چاہو ان شیتی صبر تھی اور اگر تم چاہ رہے ہو تو صبر سے کام لو اور صبر سے زندگی بھر کام لیتی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے گا اور دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کروں تمہیں شفا مل جائے اور اگر تم سب کر لو تو میں اللہ کی جانب سے تمہیں بشارت و گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کے دن حج کے میدان میں تم اٹھائی جاؤ گی تو اس بیماری میں سر کی برکت سے تدخل جنت والا حساب جنت میں داخل ہوگی اور حج کے میدان میں قبر چھوٹنے کے بعد کہا یا رسول اللہ بس میں صبر کروں گی چند کی آمد کے دن کے میدان میں حساب کتاب کی مشکلات سے پریشانی سے بچ جاؤں کی وہ کیا یا اللہ اکبر آج ہمارے بھائیوں کا اللہ تعالیٰ سمجھ دے جو اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹوں کو کھلی ٹانگے کھلے سر اور کھلے باہوں جو ہے گھماتے رہتے ہیں اور ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں ارے ذرا سوچو بیوی کو نمائش کرنا اور غیر مردوں کو دکھلانا یہ تو بے غیرتی ہے یہ بے شرمی ہے قوموں کا ہے جو کھندیر کھاتے ہیں جو کتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کے دل میں ایمانی غیرت ہوئی ہے وہ نہیں تصور کرتا وہ نہیں پسند کرتا کہ ہماری بیوی ہماری ماں پر ہماری بیٹی پر ہماری بہن پر ہماری نواسی اور پوری پر کسی غیر مردی نگاہ اٹھ سکے اللہ تعالیٰ سدا کرو غیرت ہمارے دل میں پیوست کر دے اللہ بس صبر تو دوں گی لیکن جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں گر جاتی ہوں اللہ اکبر بڑا افسوس ہے کیا ہو جاتا ہے بھائی کپڑے ذرا سرک جاتے ہیں جسم کا بعض حصہ کھل جاتا ہے اور تو کھلایا جاتا ہے بے گیرتی جب آ گئی تو کھلایا جاتا ہے باپ نے صحیح تربیت کیا ہے لیکن جب مسٹر سے شدی کر دیا مسٹر کہتے ہیں ہمارے دوستوں کی بیویاں پردہ نہیں کرتی ہماری انسلٹ ہو جائے گی اس لیے ہم سے پہلے ہمارے دوستوں سے مسافہ ملاؤ افسوس کی بات ہے چوڑی پہنانا ہو تو عورت ہو اور مسافہ ملانا ہو تو غیر مردوں کے حوالے بے ایمان کرتا ہے نبی غیر اپنے اندر پیدا کرو مسلمانوں نبی تو کہتے یا رسول اللہ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کو ڈال دے دعا کرتے ہیں کہ میرے کے حصے کچھ نہ کھولے اللہ شاخ میں جاؤ اللہ تعالیٰ کتنا بھی بڑا دورہ کتنی بھی خطرناک بیماری ان کو لگے اللہ تعالیٰ ہمیشہ تیرے لباس کی حفاظت کرے تیرے سطر کی اللہ حفاظت کرے عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد سے اس عورت پر کتنا پھیتا بڑا دورہ پڑتا ہر یا باہر اس کا کپڑا بدن سے ایک انچ سڑکتا نہیں تھا مکھی کے برابر بھی اس کا کپڑا بدن نظر نہیں آتا تھا میرے بھائیو صبر کرو گے اللہ رب العالمین کہا اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے اسی طرح سے نمبر پانچ ایک چیز اور خیال رکھو میرے بھائیو جہاں ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے آفت آ جائے آزمائش آ جائے بنائے آ جائیں اور ہم ابتلا اور بہار میں گر جائیں اس موقع پر اللہ اکبر یہ چیز صرف مسلمان بن جاؤ مومن کے خاص یہ خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں وہ کیا ہے ادنا درجے کی بھی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مومن کے نکی کے گناہوں کو معاف کر دیا کرے کیا چاہتے ہو صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج میں ہے حج میدان میں ہے کچھ لوگ دوڑے ہوئے رہے اور بہت زیادہ ہنس رہے ہیں مدار رہے ہیں ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں حضرت عائشہ نے پوچھا مائی جان نے یا یوہن ماتا رہا کون ارے مسلمانوں حاجیوں تم کیوں ہنس رہے ہو کہاں کس لیے ہنس رہے ہیں فلا ابن فنا کھیمے سے نکل رہا تھا کا کھیمے کے رسی میں پھنس گیا اور بو کے بل گر گیا شریف سے اس کی ناک ٹوٹ جائے یا اس کی گردن ٹوٹ جائے لیکن بچ گیا اس کے گر جانے ہم لوگ ہنس رہے ہیں حضرت اللہ خبردار کا خبردار اے مسلمانوں خبردار اگر تمہارا بھائی اس کا پیر کھیمے کی رسی میں پھنس گیا اور منہ کے بل گر گیا تو لا تدحکون لا تدحکون خبردار ہنسو نہیں ہنسو نہیں کیونکہ میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک مرد مومن کو لا یسو کو بیمن لا یسو کو لا یسو کو شوکتن فما فوقہا اس کے ساتھ ٹوٹنے کا خطرہ اس کی گردن کی رگے ردے ٹوٹ جانے کا ڈر تھا ہڈیاں ٹوٹ جانے کا ڈر تھا یہ تو بہت بڑی مصیبت اس پر آ رہی تھی تم ہنس رہے ہو اللہ کی قسم اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے اگر مومن کو تارا بھی کہیں چوہ جاتا ہے اور مومن کے کانٹا چوہنے پر مومن اتنا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بند کر دیتے ہیں تم لوگ ہنس رہے ہو مداخ کر رہے ہو مومن اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہوا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام رات رواتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث آپ نے ساتھ رمایا اے مسلمانوں یاد رکھو مایوسیب المومن مایوسی ولا سکم وا ہزر ہم بہو اللہ کفر اللہ بہی مل سیات ہی اور کما کالا رہے سراسان یہ مومن تمہارا مقام ہے یہ علما کی برکت ہے الا الہ اللہ محمد الرسول کی برکت ہے کافر کو بھی تکلیف پہنچی یہودی کو بھی پہنچی کو بھی پہنچتی ہے لیکن دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب یہ کلمہ پڑھنے کی برکت ہے سب نے فرمایا اے مومن ہو تم کو کوئی بیماری لاحق ہو ہمیشہ بیمار رہو کوئی تکلیف ہو یہاں تک کہ کوئی غم ہو جائے کوئی پریشانی ہو یہاں تک کہ کانٹا چبھے یا بخار آئے یا تمہیں کوئی اجھر ہو تمہیں کوئی ٹینشن پیدا ہو جائے اگر مومن ہو یہاں تک کہ تمہیں کوئی ٹینشن کوئی الجھن کوئی بیماری ادنا درجے کی ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو اگر کوئی ٹینشن کوئی الجھن کوئی بے چینی ہوتی ہے تب بھی اللہ رب العالمین پچھلی زندگی کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں مصیبت اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھو یہ صرف مومن کو یہ مقام ہاتھ ہے مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ مقام اللہ نے نہیں دیا ہے نہ آخری چیز اور بتا ہمارے اوپر بنا آزمائش امتحان آئے تو چھٹی چیز یہی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو رجوع کا مطلب ہے اٹھاؤ دعا کرو توبہ استغفار کرو اور اللہ رب العالمین سے دو ہم کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کو ٹال دے صحیح بخاری اور جن کی حدیث بڑی طویل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی رہے ہیں پہلے تین آدمی لے جا تھے راستہ پکڑ کر کے اور راستے میں بارش ہونے لگی پہاڑوں کے درمیان سے چرارا گزرا ہوا تھا ہاں، بارش ہونے لگی ٹھنڈی کا موسم اچانک ایک گار تھا اسی گار میں گھس گئے جیسے تینوں جار کے بیٹھے اوپر سے پتھر کی چٹان آئی اور چٹان نے آ کر کے گار کا منہ بند کر دیا اب پھنس گئے اس زمانے میں نہ موبائل ہے نہ وائرلیس ہے اور کوئی راستہ نہیں کہ پولیس کو یا کسی دوست اور احباب کو یا گھر والوں کو بتا دیں ہم انتظار میں پھنسے ہیں کچھ نہیں بارش ہوئی یہاں تک کہ ان کے نشانات قدم بھی ختم ہو گئے اب وہ کہتے ہیں لوگ ایسے مقام پر ہم تینوں پھنسے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کسی کو خبر نہیں ہے صرف ایک ہی دان دیکھ رہا ہے کہ ہم تینوں گار کے اندر پھنسے ہوئے اور وہ صرف اللہ وحد اللہ شریف کی ہے اس لیے سب کو بھول جاؤ دوست ہے طرف رجوع کرو اے مصیبتیں آئیں بلائیں آئیں آفتیں آئیں سب کو چھوڑو سب سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو اللہ مصیبت کو ٹالتا ہے کہنے لگے صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں اس لیے اپنے اپنے آمار کا اے اللہ تعالیٰ کو حوالہ دو اس میں ایک نے کہا اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے میں سیٹ آدمی تھا ہمیں کچھ کام کی ضرورت تھی میں نے مزدوروں کو اکٹھا کیا ہاں؟ سارے مزدور آئے کام کر رہے تھے اور ایک مزدور بعد میں آیا آدھا دن گزرانے کے بعد وہ آیا اور اس کو بھی انہیں کام میں لگایا لیکن تو جانتا ہے صبح سے شام تک دن بھر کام کرنے والے مزدوروں نے جتنا کام کیا تھا اتنا کام بعد میں آنے والے انسان نے آدھے دن میں کر دیا ہمارے لیبر رہے تھے اس کو آدھے دن کی مزدوری بھی ملے گی لیکن میں مزدوری دینا شروع کیا اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے ہم نے صبح سے شام تک کام کرنے والوں نے جو کو جتنی مزدوری دیا تھا اتنی مزدوری ہم نے آدھے دن کا آدھے دن کام کرنے والوں کو بھی دیا چونکہ اس نے اپنا پورا کام کام نے اتنا ہی زیادہ کیا جتنا دن بھر لوگوں نے کیا تھا سارے مزدور تو خاموشی کے ساتھ لے کے چلے گئے ایک اکثر دماغ ہاں، ہاں، چڑھا ہوا چڑچے مزاج کا مزدور تھا اس نے کہا اس کو کیوں ہمارے برابر دے رہے ہو اس نے کام آدھے دیا کیا ہے اور مزدوری ہمارے برابر دیتے ہو اس کو آدھی مزدور ہو یا ربی ہم نے کہا یہ یہ مہمان ہے ہم جیسے چاہیں ہم نے تیری دل کی مزدوری کو کم نہیں کیا تجھے پوری مزدوری دی یہ میری مرضی ہے اس کو ہم پورے دن کی مزدوری دے دیں تو تو یہ طرح کا کوئی موقع چانس رہی وہ غصہ ہوا ناراض ہوا اپنی بھی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا الہ جب اپنا مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں لگا خوب ترقی کر گیا ہاں، ہر قسم کے مال اور دولت آدمش تھی ہر قسم کا کے مال و دولت سے اور خدانے سے مالا مال ہوا ایک ار کے بعد اور آنے کے بعد کہتا ہے میاں ابھی اجری اجری میری مزدوری دے دو اے عالمیر اگر میں چاہتا تو واپس لوٹا دیتا اور چاہتا تو اس کی ایک ہی دن کی مزدوری دیتا لیکن میں تیرے گھر اور تیرے خاص ہماری کوئی پکڑ نہ ہو جائے محنت میری ہے لیکن سارا مال اس کا ہے مزدوری اس کی تھی جس سے میں نے کاروبار اتنا بڑھایا ہے میں نے کہا یا عبداللہ ہاں، خود آنا یہ اونٹ ہیں یہ گھوڑے ہیں یہ گائے ہیں یہ بیل ہیں یہ بکریاں ہیں اور اتنے گلاب نوکر چاہ کر جو دیکھ رہے ہیں ہم نے سب تیرے من سے کمایا ہے اس لیے سب کچھ تیرا ہے جتنا چاہے لے جا اور جو چاہے چھوڑ کر کے جا اللہ میں دل دل بھر کی صرف ایک دن کی مزدوری نہیں دی بھائی ہم نے سارا مال اس کے حوالے کیا جتنا چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ دے اللہ تو بڑی طرح سے جانتا ہے میں چاہتا تو نہ دیتا میں چاہتا تو ایک دن کی مزدوری دیتا لیکن صرف تیرے عذاب سے بچے تیرے خوف سے تیرے رضا کو مد رکھتے ہوئے میں نے اس کو اٹھا دیا اور وہ ظالم گیا بھی تو اللہ ایک جان ایک غلام بھی نہیں چھوڑا سب لے کر کے چلا گیا اللہ تو اچھے سے جانتا ہے میں نے اس کو روکا نہیں لیکن اللہ اتنا ضرور کہتا ہوں اگر یہ عمل میں نے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے تیری ردا کے لیے کیا ہے سمر کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دے چٹان تھوڑی سے سڑک گئی اس کے بعد دوسرے کی باری آئی اس نے کہا اے اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے اب وان ہے شی خان ہے ضعیف خان ہے فقیران ہے اللہ الحم لا دما اللہ رائے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے دونوں غریب تھے کمزور تھے کوئی خادم نہیں تھا کوئی بکریوں کا چرواہا نہیں تھا کوئی ان کی نگرانی کرنے والا نہیں تھا میں دن بھر بکریاں چڑھاتا اور رات کو ان کی بکریاں آ کر کے باندھتا اور ان کو دودھ پلاتا تھا ایک دن چارا لینے کے لیے بہت دور چلا گیا پلٹ کے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے تو اچھی طرح اللہ سے جانتا ہے اہلی و حیاری یا میرے بچے بھوک سے بل بلا رہے بیوی بے قرار تھی کبھی میرے ہاتھ دودھ دیکھتی تھی اور میں دودھ لے کے کھڑا بابا کے سرہانے اور بچے لینا چاہتے تھے لیکن نہ بیوی کو پنایا اور نہ تو بڑوں کو دیا الہ العالمین تو اچھی طرح سے جانتا ہے میں بیٹھا بھی نہیں میں ازال میں دودھ کا سہارا لے کر کے اپنے بھوکے بوڑھے کمزور ناتما لاواری ماں باپ کے سراہنے کھڑا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی ادار فجر کا وقت ہو گیا میں نے نیت کرنے کے ڈرے جگانا پہ ادبی سمجھا اور وہ بھوکے سوئے بچوں کو پلائیں یہ بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا جب صبح ہوئی تو اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا اگر میں نے ماں باپ کی یہ خدمت صرف یہ کیا ہے اللہ آج اس نیکی کی برکت سے مصیبت کو ٹال دے فنسار الحجر حجر وہ نظر آپ فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والے نے جب دعا مانگی چٹان ہٹ گئی دیکھے تو آسمان نظر آ رہا ہے دونوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ماں باپ کی خدمت میں کتنی برکت رکھی ہے کیسی براہیں چل جاتی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے آج سریا ہو جانے کے بعد یا دوستوں میں ابارکی کا شکار ہو جانے کے بعد ماں باپ کے کوئی پرسان حال نہیں رہتا اللہ کے عذاب اور ان پریشانیوں کے آنے کا بہت بڑا سبب ہے کہ آج ہمارے بوڑھے ماں باپ بہت دکھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نصیب نصیف تیسرا انسان وہ کہتا ہے اللہ عورت جانتا ہے وہ مجھ سے بار بار قرض مانگتی تھی اور بار بار مجھ سے اپنی پریشانی کہتی تھی پریشانی بیان کرتی تھی میں نے اس کو کب پیسہ نہیں دیا ایک دن بہت بھوکی آئی بچے پریشان تھے بچے بھوک بل بلا رہے ہیں پریشان ہیں کوئی سر یہ نہیں تھا آخر میں آئی بھائی جان آپ کو اللہ نے بہت مال دیا ہے ایسا کریں کچھ دے دیں تاکہ بچوں کو کھلائیں میں نے کہا میں فری نہیں دوں گا اگر تم مجھ کو اپنے حوالے کر دو میں تم سے حرام کام کروں گا اس کے بعد میں تمہیں بچوں کا خرچہ دوں گا اللہ وہ مجبور تھی بچوں کی جان نکل رہی بھوکے بچوں کی اس نے مجبور ہو کر اپنے جسم ہمارے حوالے کر دیا میں نے پیسہ دیا تقریباً سوا سو دینار اس کو دیا لیکن فرمات تو بھائی مقدر مک من رجمرات ہی جب میں نے کلی توب قابو پا لیا اور برائی کرنے کے لیے تیار ہی کیا میں نے دیکھا کہ وہ کاپ رہی ہے اب یہ کیوں عورت کاپ رہی ہے ہمیں احساس ہوا اس پر کب کبھی جاری ہے لڑتا جاری ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے میں نے کہا ماں یوب کی اس نے کہا آ میری فقیری سے وہ مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے وہ کام تو کہا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حرام قرار دیا اللہ جیسے اس نے تیرا رب لیا اس نے کہا ادب کے روک اللہ میں تجھے اللہ حوالہ دیتی ہوں آج میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن اللہ نے یہ عمل تیرے لیے حرام قرار دیا ہے اللہ میں کنارے ہو گیا اب نے کہا اس مجبوری میں عورت اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے تو ہمیں خوشحالی میں اس سے بھی زیادہ رہنا چاہیے اللہ میں نے الگ ہو گیا اور صرف تیرے ڈر اور تیرے خوف اور نافرمانی سے بچنے کے لیے کہ اس گناہ کے چھوڑے میں تو ہم سے راضی ہوگا اگر کر ڈالوں گا ہم سے ناراض ہوگا تو اس عورت کی دیکھ کر کے میں کنارے ہو گیا دور ہوا اور جتنا ایک ثواب دینار دیا تھا میں نے کہا سارا میں نے تجھے صدقہ کر دیا یہ لے کر کے جا اللہ اگر میں نے یہ ایک عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے اس مرد مومن نے جیسے دعا کیا چٹان ہٹ گئی اور تینوں نے اپنے وطن واس آ گئے اسی لیے ہمیشہ آفتوں میں بلاؤں میں آزمائشوں میں اتحاد میں جب اللہ تعالیٰ طرف سے کوئی مشکلات آئے آخری چیز ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ طرف جو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے اسے عمل کی توفیق میں صحیح فرمائے دکھ میں درد میں خوشحالی میں پریشانی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق فرمائے اہ عالمین لال مسلمانوں کی دنیا میں مدد فرما مظلومین کی نصرت فرما ارح عالمین ہمیں جو بے روزگار کو حلال روزی سے لگا دے الحال ہم کو آزمائش عامل اتارا ہماری ابتدا آزمائش کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کفار سیاد اور گناہوں کی مفرت و بخشت کا ذریعہ بنا دے العالمین ہمیں جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان ہائیوں پریشانی کو دور کر دے بر کی بخش دو فلسطینی مسلمان بھائیوں کا اللہ مدد فرما اللہ عباد اللہ رحم اللہ ان انسان